ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے کون سے بندے سب سے افضل اور سب سے اونچے مرتبے والے ہوں گے آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنے والے غازی سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے اپنی تلوار سے کفار و مشرقین کو مارا ہو اور اتنی شدید جنگ لڑی ہو کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہو اور وہ خود خون سے رنگ گیا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں بڑے ہوئے ہوں گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھہتر یہ حدیث ضعیف ہے